اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے مال کی اتنی محبت توبہ توبہ توبہ مال کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن اور مال کی خاطر گھر گھر میں جھگڑا آخر کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی کوئی ہے جو آج سچے دل سے توبہ کرے اور دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کوئی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت اور حلم دیکھو کہ ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی آ کر تو دیکھے